اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے یا ایوہ المدثر اے کپڑے میں لپٹنے والے قم فانذر اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو وربک فکبر اور اپنے پروردگار کی تکبیر کہو وثیابک فطہر اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو والرجز فہجر اور گندگی سے کنارہ کر لو ولا تستكثر اور کوئی احسان اس نیت سے نہ کرو کہ زیادہ وصول کر سکو اور اپنے پروردگار کی خاطر صبر سے کام لو فن کو پھر جب سور میں پھونک مار دی جائے گی فَذَلِكَ يَوْمَئِذِ يَوْمٌ عَسِيرٌ تو وہ بڑا مشکل دن ہوگا عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ کافروں کے لیے وہ آسان نہیں ہوگا ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقُتُ وَحِيدًا اس شخص کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا اور اس کو مال دیا جو دور تک پھیلا پڑا ہے وَبَنِينَ شُهُودًا اور بیٹے دیے جو سامنے موجود رہتے ہیں وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا اور اس کے لیے ہر کام کے راستے ہموار کر دیے ثم يطمع ان ازید پھر بھی وہ یہ لالچ کرتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں عنیدا ہرگز نہیں وہ ہماری آیتوں کا دشمن بن گیا ہے صعودا ان قریب میں اسے کٹھن چڑھائی پر چڑھاؤں گا فکر وقدر اس کا حال تو یہ ہے کہ اس نے سوچ کر ایک بات بنائی فقتل قدر خدا کی مار ہو اس پر کہ کیسی بات بنائی تم كيف قدر دوبارہ خدا کی مار ہو اس پر کہ کیسی بات بنائی ثم نظر پھر اس نے نظر دوڑائی ثم عبس وبسر پھر تیوری چڑھائی اور منہ بنایا ثم ادبر واستكبر پھر پیچھے کو مڑا اور غرور دکھایا فقال ان هذا الا سحر پھر کہنے لگا کہ کچھ نہیں یہ تو ایک روایتی جادو ہے ان الا قول البشر کچھ نہیں یہ تو ایک انسان کا کلام ہے ان قریب میں اس شخص کو دوزخ میں جھونک دوں گا وما ادراك ما سقر اور تمہیں کیا پتا کہ دوزخ کیا چیز ہے لا تبقی ولا تذر وہ نہ کسی کو باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی لواحت للبشر وہ کھالوں کو جھلس دینے والی چیز ہے علیہا عشر اس پر انیس کارندے مقرر ہوں گے وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكه وما جعلنا عدتهم الا فتنه للذين كفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا ايمانا ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء اور ہم نے دوزخ کے یہ کارندے کوئی اور نہیں فرشتے مقرر کیے ہیں اور ان کی جو تعداد مقرر کی ہے وہ صرف اس لیے کہ اس کے ذریعے کافروں کی آزمائش ہو تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو اور اہل کتاب اور مومن لوگ کسی شک میں نہ پڑیں اور تاکہ وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے اور جو لوگ کافر ہیں وہ یہ کہیں کہ بھلا اس عجیب سی بات سے اللہ کی کیا مراد ہے اسی طرح اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور تمہارے پروردگار کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور یہ ساری بات تو نوع بشر کے لیے ایک یاد دہانی کرانے والی نصیحت ہے اور والقمر خبردار قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ منہ پھیر کر جانے لگے اور صبح کی جب اس کا اجالا پھیل جائے کہ یہ بڑی بڑی باتوں میں سے ایک ہے جو تمام انسانوں کو خبردار کر رہی ہے لمن شاء ان او تم میں سے ہر اس شخص کو جو آگے بڑھنا یا پیچھے ہٹنا چاہے کل نفس بما کسبت رہینہ ہر شخص اپنے کرتوت کی وجہ سے گروی رکھا ہوا ہے الا اصحاب الیمین سوائے دائیں ہاتھ والوں کے فی جنات یتساءلون کہ وہ جنتوں میں ہوں گے وہ پوچھ رہے ہوں گے عن المجرمین مجرموں کے بارے میں ما فی سقر کہ تمہیں کس چیز نے دو زخم داخل کر دیا قالوا لم من المصلین وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے خون مسکین اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور جو لوگ بہدا باتوں میں گھستے ہم بھی ان کے ساتھ گھس جایا کرتے تھے وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ امدین اور ہم روزے جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے یہاں تک کہ وہ یقینی بات ہمارے پاس آ ہی گئی فما تنفعهم شفاعت الشافعین چنانچہ سفارش کرنے والوں کی سفارش ایسے لوگوں کے کام نہیں آئے گی فما لهم عن اب ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ نصیحت کی بات سے منہ موڑے ہوئے ہیں حمر اس طرح جیسے وہ جنگلی گدے ہوں من مسو جو کسی شیر سے ڈر کر بھاگ پڑے ہوں بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشره بلکہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے کھلے ہوئے صحیفے پکڑا دیے جائیں کلا بل لا يخافون الاخره ہرگز نہیں بات اصل میں یہ ہے کہ ان کو آخرت کا خوف نہیں ہے كلا انه کیوں ہرگز نہیں یہ قرآن ہی ایک نصیحت ہے فمن شاء اب جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے وما يذكرون اما خرون يشاء الله هو التقوى اور یہ لوگ نصیحت حاصل کریں گے نہیں اللہ یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے وہی اس بات کا اہل ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور وہی اس کا اہل ہے کہ لوگوں کی مغفرت کرے